یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں غل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بے غزب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن ن دے با صفا کے واسطے جند حق میں گنجونے دے با صفا کے واسطے بہر شبری لی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب بیریا کے واسطے ایک کارک اب واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و ساد بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادری قدریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آسن اللہ لہو رز سے دے کے حسن احسن اللہ لہو رز سے دے کے حسن بندہ ر ذاک تاج الاسفیاء کے واسطے بند رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصور بھی کا صدقہ صالح و منصور رکھ نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جان فضا کے واسطے دے حیات دی محیے جا فضا کے واسطے پور عرفان و حمد ہم دو و بہا تور عرفان و حمد ہم دو و بہا دے علی مو حسن احمد بہا کے واسطے دے علی مو حسن احمد بہا کے واسطے بہر عبرا ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ دے رو ایماں کو جمال خانہ دل کو زیادے روے ایماں کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے قصہ گدا کے واسطے خان فضل اللہ سے قصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق یہ عشق انتما کے واسطے عشق حق دے عشق یہ عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنو کر دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جانو نور ایما نور قبر و حشر دے نور جانو نور ایماں نور قبر و حشر دے گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت حضرت احمد رضا کے واسطے حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے سایہ جملہ یا خدا غم پر رہے سایہ جملہ مشائق یا خدا غم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بحر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو بحر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو بہر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو نور کی سرکار سے کے واسطے نور کی سرکار سے گدا کے واسطے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ آئے علموں عمل صدقہ ان آیا دے چھ عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے